مجرمی سے مراد یہاں پر دراصل اس معاشرے کے کرتا دھرتا لوگ ٹرینڈ سیٹرز جن کی اکثریت پیروی کرتی ہے اور رسول جب حق لے کر آئے تو حق زیادہ لوگوں کے اندر پاپولر نہ ہو سکا زیادہ مشہور نہ ہو سکا جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا کہ اگر آپ نے اکثریت کی پیروی کی تو وہ تو آپ کو بھٹکا دے گی تو حقیقت ہے everything that is popular is not always right ہر چیز جو مشہور ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو and everything that is right is not always popular اور ہر چیز جو صحیح ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ مشہور بھی ہو تو ہمیں صحیح چیز کو دیکھنا ہے حق کو دیکھنا ہے ٹرینڈ کو مت دیکھیے یہ مت دیکھیے کہ معاشرے کے اندر ٹرینڈ کس بات کا ہے دور دورہ اور غلغلہ اور شہرہ کن چیزوں کا ہے بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت اور حق کہاں پر ہے وہ حَتَّى تم مِثْلَ مَا مثلا رسول اللہ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے يشرح صدره اسلام جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے دعا کریں اللہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما اللہ نور قلوبنا بال اسلام وشرح سدورنا لمان اللہ ہمارے دلوں کو اسلام سے منور کر دے اور ہمارے سینوں کو ایمان کے لیے کھول دے کس طرح دل کا کھلنا کیا ہوتا ہے اسلام کے لیے جو بات سامنے آتی ہے لگتا ہے بالکل ٹھیک بالکل حق یہی ہونا چاہیے فوراً انسان کا دل گواہی دیتا ہے اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا نسبتاً آسان لگتا ہے اس کی مخالفت کرنے کے مقابلے میں چاہے میجورٹی کچھ بھی کہہ رہی ہو انسان اپنے آپ کو چوائس نہیں دیتا وہ سوچتا ہے میرے پاس تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں مجھ کو تو کرنا ہی کرنا وہ ہے جو کہ اسلام نے بتا دیا ایسا اس کو انشرائے صدر جس کو کہ ہم کہتے ہیں ایسا اس کو ایپسلیوٹ کنوکشن جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ دل کا کھلنا اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ ہدایت کوئی اوپر سے انڈیل دینے والی چیز نہیں ہے اسلام یا ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ زبردستی کسی کا دل کھول کر انڈیل دی جائے تو یہ تو اندرونی ایک کیفیت ہے اندر سے جب دل کھلتا ہے اس کے بعد جو بات انسان سنتا ہے سچی جو ہوتی ہے ہدایت والی ہوتی ہے وہ اس کے دل کے اندر گھر کرتی چلی جاتی ہے اب دیکھیے اگر ایک برتن میں ہم پانی جمع کرنا چاہتے ہیں کتنا پانی جمع ہوگا جتنی اس برتن کی کیپیسٹی ہوگی جتنا ضرف ہوگا دل کے اندر کتنا اسلام کتنا نور کتنی ہدایت جمع ہوگی جتنا دل وسیع ہوگا جتنا دل کھلا ہوگا اعلیٰ ظرف لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈھیروں ڈھیر یہ نور اور اللہ کی برکتیں اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں اور ایک دفعہ جب سینہ کھل جائے اور انسان کو انشرائے صدر ہو جائے اسلام کے اوپر پھر کوئی اس کی مخالفت کرے آپ کتنے ہی نفاق زدہ لوگوں میں یا کفار کے اندر بیٹھ جائیں ہو نہیں سکتا کہ ان کی باتیں ہمارے ایمان کو ڈگمگا دیں یا ہلا دیں ہلتا ڈولتا ایمان نہیں رہتا انسان کا بلکہ بڑا پختہ مضبوط جس کی جڑ اس کے دل کے اندر ہو گہرا ایمان ہو جاتا ہے اور جب ایمان اتنی گہری جڑیں دل کے اندر جما لیتا ہے پھر آپ دیکھیں اس کے اوپر عمل کے بڑے بڑے پھل لگتے ہیں بڑے بڑے خوبصورت پھل لگتے ہیں لیکن اگر جڑ پختہ نہیں ہے اور جڑ دل کے اندر نہیں ہے اتھلا اوپرا سپرفیشل ایمان ہے انسان کا سطحی ایمان ہے تو کیا ہوگا کہ عمل کریں گے کر نہیں پائیں گے اس لیے کہ جڑ گہری نہیں ہے فوراً گھبرا کر عمل چھوڑ دیں گے چھوٹا سا پودا ہے اس پہ بہت بڑا بھاری پھل لگ گیا تو وہ پودا گر پڑتا ہے جڑ سے نکل جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو اور ہم بہت پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اچھے خاصے دین میں آئے تھے انہوں نے یہ بھی شروع کر دیا تھا یہ بھی شروع کر دیا تھا سارا عمل انہوں نے چھوڑ دیا یہ تو پھر back to square one back to zero ہو گئے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ایمان پختہ کیے بغیر وہ عمل کے اوپر تیزی کے ساتھ آنے لگتے ہیں پھر جب لوگوں کی طرف سے کرٹیسزم آتا ہے تنقید آتی ہے تو پھر الٹے قدموں وہ وڈرا کرنا شروع کرتے ہیں پھر پیچھے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جو ایمان آیا تھا وہ ایمان سے پیچھے ہٹ کے اسلام کے لیول پر اور پھر اس سے پیچھے ہٹ کر بالکل وہ نفاق کے گڑھے کے اندر جا گرتے ہیں تو ہدایت کا جس کے لیے اللہ ارادہ کر لے یشرح صدر اسلام اللہ اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اس آیت کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نور سینے میں آتا ہے تو سینہ اس کی وجہ سے کھل جاتا ہے دوسری علامت یہ ہے کہ دنیا جو دھوکے فریب کی جگہ ہے اس سے طبیعت ہٹ جاتی ہے اور آخرت جو ہمیشہ قیام کی جگہ ہے طبیعت کا اس کی طرف رجوع ہو جاتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے انسان اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے وہ میورت ایود اللہ ہوں اور جس کے لیے اللہ ارادہ کر لے کہ اس کو بھٹکانا ہے یج ہو گی قند ہر جن کا انما یسا ادوف فسما اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے ایسا بھچتا ہے کہ اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ آسمان کے اوپر چڑھ رہا ہے جیسے بلندی پر جب چڑھا جاتا ہے تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس پھولتا ہے اور کنسٹرکشن سی محسوس ہوتی ہے سینے کے اندر تو اس طرح اسلام کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر عمل کرنا کچھ لوگوں کو ایسا لگتا لگتا ہے ان کی جان نکل رہی ہے جیسے بے انتہا مشکل لگتا ہے اور پہلی فرصت میں وہ اس کو چھوڑ کر اور اس چیز سے نکل جاتے ہیں کدال کا یج اللہ رتسا اللّین اللہ اسی طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ جب انسان اللہ کا ذکر سنتا ہے ایسا انسان تو کیا ہوتا ہے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے اور جب کفر اور شرک کی بات سنتا ہے تو ان میں دل لگتا ہے ایک اور بات جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے آپ نے بھی سنا ہوگا اور میں نے بھی سنا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی مجلس میں تو نیند بہت آتی ہے اور گانے بجانے کی مجلسوں میں نیند نہیں آتی اس کی تعویل پھر یہ کرتے ہیں کہ پھولوں کی سیج پہ تو نیند آ جاتی ہے یعنی قرآن کی مجلس کیا ہے پھولوں کی سیج کی طرح اس پر تو نیند آ جاتی ہے اور وہ گانے بجانے کی محفلیں جن میں کہ ہم جاتے ہیں وہ تو کانٹوں کی سیج ہے تو کانٹوں کی سیج پر کس کو نیند آتی ہے اب بات کیسی ہے بات بہت انٹرسٹنگ ہے لیکن یہ کیا ہے یہ وہی ہے زخرف القول غرورہ وہی والی چیز ہے بالکل ایک غلط بات کو خوبصورت سا ٹائٹل دے دینا جس چیز میں انسان کو دلچسپی ہوتی ہے جو چیز انسان کو اپنی ضرورت لگ رہی ہوتی ہے اپنی نیڈ لگ رہی ہوتی ہے اس کے لیے تو آنکھ کان ہر چیز کھول کے انسان الرٹ بالکل بیٹھتا ہے کوئی ہماری فائدے کی کہیں بات ہو رہی ہو مثال کے طور پہ کوئی کپڑا ہی آپ کو خریدنا ہو اور آپ اپنے کام میں کہیں لگی ہیں ساتھ میں دو اجنبی خواتین کچھ باتیں کر رہی ہیں کہ فلاں جگہ سیل ہے فوراً ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا بتائیے آپ کیا بات کر رہی ہیں کہاں ہے اور کدھر ہے الرٹ ہوتے ہیں نا اسی طرح جو اس قرآن کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے اپنی ضرورت کے تحت اس کو سننے کے لیے آتا ہے کہ اس پر تو میری نجات کا دار و مدار ہے یہ تو میری دوا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو سنتے سنتے سو جائے ٹھیک ہے کبھی کبھار بہت لمبا درس ہو تو ذرا سی جھپکی سی آ جانا یہ نیچرل ہے لیکن باقاعدہ سو جانا تب سوچیں اور شیطان کو کیا چاہیے اتنی محنت کی گھر سے نکلے گاڑی میں بیٹھے یہاں آئے سب کچھ کیا اور یہاں آ کر شیطان نے تھپکیاں دے کر سلا دیا تو آئے بھی اور فائدہ بھی نہ ملا وہ ہاد آ سرا تو ربی کا مستقیمہ اور حالانکہ یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا اے گروہ جن تم نے نوئے انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے ورث کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے اس میں ہمیشہ رہو گے اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے دیکھو اسی طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے اس موقع پر اللہ پوچھے گا یا مارشر الجن والانس اے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے ذالکا یہ بات علم یقن رب کا مہلک القرا بظلم و اہل غافلون آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں دیکھیے یہ گارنٹی ہے اللہ کی کہ اللہ کے نزدیک یہ بات ظلم قرار پائی ہے کہ کسی جگہ کے رہنے والوں کو اسلام کا پیغام نہ پہنچایا پیغام نہ سننے کی وجہ سے وہ غلط عمل کرتے رہے اور پھر آخرت میں ان کی پکڑ ہو جائے یہاں سے ہمیں کافر کا ڈیفینیشن پتہ چل جائے گا کفر کا مطلب ہے انکار کرنا یا چھپانا انکار کون کرے گا جس نے بات سنی چھپائے گا کون جس نے دیکھ لیا اب جس نے دیکھا ہی نہیں جس نے سنا ہی نہیں وہ کافر کیسے ہوگا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر اسلام لانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانا ضروری ہے تو بتائیں ان کا کیا ہوگا جو رین فارسٹ میں رہتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ آپ رہتی ہیں رین فارسٹ کے اندر آپ تو نہیں رہتی نا آپ نے سن لیا اپنی فکر کریں اور جو رین فارسٹ کے رہنے والے ہیں یا ایسے جنگلات کے کہیں رہنے والے ہیں یا ایسے کہیں صحراؤں کے رہنے والے ہیں جن کے کانوں پر کبھی یہ قرآن کی اور اسلام کی اور ہدایت کی دعوت کبھی ان کے کانوں پر پڑی ہی نہیں تو اللہ ان کا حساب لے گا وہ جانے اور اللہ جانے تو یہ حقیقت ہے کہ جن تک پیغام نہیں پہنچا وہ اس کافر کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے جس کا قرآن ذکر فرماتا ہے کافر تو ہے وہ جو سنے اس کے بعد سمجھ لے اور اس کو سمجھ آ جائے کہ ہاں بات بالکل ٹھیک ہے لیکن اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ اپنے کسی ذاتی مفاد کی وجہ سے یا زندگی کا طور طریقہ نہ بدلنا اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے وہ انکار کر دے وہ ہے کافر یہ بات اللہ نے یہاں فرما دی کہ اللہ غافر لوگوں کو ہلاک نہیں فرماتا ایک اور جگہ ہم آگے قرآن میں پڑھیں گے ولیک القع ہاد ہر قوم کے لیے ہادی ہے ہدایت دینے والا ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہم تک تو رسول کے زبانی پیغام نہیں پہنچا ٹھیک ہے رسول کے زبانی پیغام پہنچنے کے فائدے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ظاہر ہے کہ ایک تو بڑا مبارک زمانہ دوسرے یہ کہ رسول جس طرح بات پہنچاتے تھے کوئی اور پہنچا نہیں سکتا جو ان کا خلوص اخلاص جو ان کی سیرت اور کردار خوبصورت اور بیداغ ہوتے تھے ایسے تو آگے کسی کا ہو نہیں سکتا لیکن ایک اس کی ڈاؤن سائڈ بھی ہے اور وہ یہ کہ رسول کی اپنی زبان سے سن کر جن لوگوں نے بات ماننے سے انکار کیا ان کو پھر مہلت نہیں دی جاتی ان کے اوپر دنیا ہی میں عذاب آ جاتا ہے ہے تو نہیں کہنا چاہیے آ جاتا تھا اس لیے کہ اب تو رسالت نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ان پر دنیا ہی میں عذاب آ جایا کرتا تھا جیسے سورہ آراف میں ہم پڑھیں گے اب کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول تو آنا نہیں نبی کوئی آنا نہیں اب تو جو پیغام لوگوں تک پہنچے گا وہ آپ کے امتیوں کی زبان سے پہنچے گا اس میں ایک نقصان تو یہ ہے کہ کوئی امتی معصوم اور پاک اور اس کردار کا حامل ہو نہیں سکتا جو کہ رسول ہوتے تھے ایسا پرخلوص نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی زبان میں وہ اثر ہو سکتا ہے جو کہ انبیاء کی زبانوں میں ہوا کرتا تھا لیکن اگر کسی امتی کی زبان سے بھی لوگوں تک پیغام پہنچ گیا تو پیغام پہنچنے کا حق ادا ہو گیا اب وہ یہ کہہ نہیں سکیں گے قیامت کے دن کہ اللہ چونکہ رسول نے نہیں بتایا تھا اور ایک امتی ہمیں بتا رہا تھا لہٰذا ہم نے نہ مانا تو ایک تو یہ چیز دوسرے یہ کہ جب امتی پیغام پہنچائے اور لوگ ماننے سے انکار کر دیں تو دنیا کی حد تک ان کو مہلت دی جاتی ہے ان پر وہ عذاب نہیں آتا جو ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے اس لیے کہ رسول کو تو نہیں جھٹلایا انہوں نے بہرحال امتی کی بات نہیں مانی جو امتی نے پیغام پہنچایا ہے حالانکہ امتی بھی کون ہے میں اور آپ کون ہیں رسول و رسول اللہ ہم اللہ کے رسول کے رسول ہیں یعنی اللہ کے رسول جو پیغام لائے تھے اسی پیغام کو یعنی قرآن کو اور حدیث کو ہم آگے پہنچا رہے ہیں بولے کل درجہ تم مما املو ما ربو کا بےغافل اما یا ملون ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے کلن درجات تم مما املو سب کے درجات ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں عمل کے حساب سے خواہش کی بنیاد پہ نہیں تمنا کی بنیاد پر نہیں یا اگر خواب میں جنت دیکھ لی ہے تو اس بنیاد پر نہیں یا اگر خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی ہے تو اس کی گارنٹی نہیں کہ انسان ضرور ہی جنت میں چلا جائے گا بات ساری عمل کی ہے شریعت پر جو عمل کر لے اسی کے حساب سے اس کے درجات ہوں گے جنت کے کئی درجات ہیں بے شمار درجات ہیں احادیث میں مضمون آتا ہے کہ ادنا درجے کا جنتی اپنے سے اعلیٰ درجے کے جنتی کو اس طرح دیکھے گا جیسے ہم یہاں سے بیٹھ کے تاروں کو دیکھتے ہیں اتنا فرق ہوگا کبھی فرصت ملے تو بیٹھ کے خود اپنی گریڈنگ کریں ذرا اپنے اعمال کی کوالٹی دیکھیں ہم جاتے ہیں بازار میں آلو لینے پیاز لینے تو سب گریڈ ہوتے ہیں نا کوالٹی ہوتی ہے یہ اے گریڈ آلو ہے یہ بی گریڈ ہے یہ بیسٹ کوالٹی کا ہے یہ اس سے کم کوالٹی کا ہے کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ آلو جو ہے یا یہ پیاز یا یہ سیب یا یہ کیلے یہ کم کوالٹی کے ہیں کم پیسے دیتے ہیں نا تو ہم اپنی گریڈنگ خود کر سکتے ہیں خود دیکھ لیجئے کہ ہم نیکیوں کے لیے کتنا وقت لگا رہے ہیں کتنی انرجی لگا رہے ہیں کیا ہم نے دس منٹ لگائے یا ہم نے بیس منٹ لگائے یا ہم نے دس گھنٹے لگائے یا ہم نے پانچ گھنٹے لگائے یا چوبیس گھنٹے ان نسلاتی و نسخی و ماہیا و مماتی للہ رب العالمین کا نقشہ پایا جاتا ہے کہ اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ہر وقت اللہ کے دین اور اللہ کو راضی کرنے کی دھن سوار ہے جتنا زیادہ وقت جس نے جتنی زیادہ صلاحیت لگائی جتنا زیادہ جس نے پیسہ خرچ کیا اس کا مطلب ہے کہ اس نے اتنا ہی اعلیٰ درجے کا عمل خریدا تو خود ہم اپنی گریڈنگ کر سکتے ہیں کہ ہم کس درجے کی نیکیاں کر رہے ہیں اور کیا ہمارا قیامت کے دن درجہ ہونا ہے اور اللہ غافل نہیں ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں وہ رب و کلغنی یو ذرحمہ تمہارا رب بے نیاز ہے مہربانی اس کا شیوا ہے بڑی خوبصورت یہ آیت ہے جو دنیا میں لوگ غنی ہوتے ہیں جو کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے عام طور پہ وہ بے حص ہو جاتے ہیں وہ اپنے خول میں بند ہو جاتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں وہ کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں ہیں سیلف سفیشینٹ ہیں تو وہ بے حص ہو جاتے ہیں اللہ انڈیپینڈنٹ ہے غنی کا مطلب اور بے نیاز ہونے کا مطلب ناوز بلّہ کوئی انڈیفرنٹ یا بے حص نہ لے اللہ ناوز بلّہ بے حص نہیں ہے مراد کیا ہے یہاں پر کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے غنی ہے لیکن غنی ہونے کے ساتھ ساتھ رحمت بھی کرتا ہے مہربانی اس کا شیوا ہے اگر وہ چاہے تم سب لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے ہم میں سے ہر ایک ہی سمجھتا ہے نا کہ آئی ایم انڈسپینسیبل میں نہیں ہوں گی تو گھر کیسے چلے گا میں نہیں ہوں گی تو بچوں کا کیا ہوگا میں نہیں ہوں گی تو شوہر کیسے کھائیں گے نہیں کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہے سب چلے جاتے ہیں دنیا سے اور وہ ریپلیس بھی ہو جاتے ہیں کہتے ہیں نا کہ آج مرے تو کل دوسرا دن کوئی مرنے والے کے غم میں مر نہیں جاتا کوئی اس کے غم میں کھانا پینا چھوڑ نہیں دیتا لیکن یہ دنیا دوسروں کی بناتے بناتے یا اپنے آپ کو دنیا کے لحاظ سے اتنا اہم سمجھتے سمجھتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت کو غیر اہم سمجھنے لگ جائیں اور اپنے لیے وہاں کے درجات حاصل نہ کر سکیں ان ماتو ادون لاط تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں ایک اور بہت پیاری بات پاپولر پریشر میں نہیں آنا لوگوں کی دیکھا دیکھی عمل نہیں بدلنا اگر خود حق سمجھ کر کسی عمل کو شروع کیا ہے اب ڈٹے رہنا ہے اس کے اوپر اس کو چھوڑنا نہیں ساری دنیا اس کے خلاف کرتی ہے کرتی رہے فصوف تعلمون ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بزوں میں خود اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے یہاں پر ذکر ہے مشرقوں کی کچھ طریقۂ عبادات کا عبادت کیوں وہ نیکی سمجھ کر کرتے تھے اس کام کو کیا کرتے تھے اللہ کو مانتے تھے مشرق ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کو نہ مانے مشرق اور شرک اللہ کو نہ ماننے کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کو مان کر اللہ کے برابر کسی اور ہستی کو وہ درجہ دینے کا نام شرک ہے شریک کر لیا یعنی پارٹنر بنا لیا تو وہ اللہ کے نام پر بھی نظر نیاز کیا کرتے تھے اور اپنے بتوں کے نام پر بھی نظر نیاز کیا کرتے تھے اب کیا ہوتا تھا کہ بت کے نام کی جو بکری انہوں نے رکھی مثال کے طور پہ اگر وہ مر گئی یا جو غلہ نکالا تھا بت کے نام پر اس کو چوہے اگر کھا جاتے تھے تو جو اللہ کا حصہ نکالا ہوتا تھا اس میں سے وہ نکال کر بت کے نام پر ڈال دیا کرتے تھے اور اگر جو اللہ کا حصہ کبھی ضائع ہو جاتا تھا تو بتوں کے حصے کو نہیں چھیڑتے تھے اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تو بیٹھا ہے ساتھ میں آسمان پر ہمارا تو پالا ان بتوں سے پڑ رہا ہے جو یہ سامنے بیٹھے ہیں یہاں اس وقت تو لہٰذا ان کو راضی کرو اور یہ پھر آگے اللہ کو راضی کر لیں گے وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں یہ تو وسیلہ ہیں ذریعہ ہیں اللہ سے قریب ہونے کا یہ ان کی غلط فہمی تھی تو اس پر یہاں پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں اب اگر اس چیز کو ہم اپنی زندگیوں پر رکھ کر دیکھیں کہ دنیا کی مصروفیات ہوتی ہیں مثال کے طور پہ گھر پہ آپ کے ڈنر ہے یا کوئی شادی ہے اور مصروفیت ہے اس کے اندر دنیا کا کوئی ہنگامہ ہے تو نماز کم کر کے عبادت کا وقت کم کر کے وہ وقت ہم دنیا کے کام کے لیے تو ڈال دیتے ہیں اللہ کے حصے میں سے تو ہم کمی کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو مارا مار چار فرض پڑھ لو اللہ غفور الرحیم ہے دیکھا جائے گا لیکن ڈنر کی سجاوٹ میں کمی نہ آئے چاہے نماز بالکل ہی لولی لنگڑی ہو کر رہ جائے نماز میں دیکھ لیں دنیا کتنی یاد آتی ہے بہت یاد آتی ہے اور جب دنیا میں ہوتے ہیں شادی بیاہ کی مجلس میں یا بازار میں تو پھر وہاں دیکھیں کہ اللہ کتنا یاد آتا ہے سا اما یا کمون کتنے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں اور اسی طرح بہت سے مشرقوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوش نما بنا دیا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنائیں اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے لہٰذا انہیں چھوڑ دو یا اپنے جھوٹ میں لگے رہیں وقال انعام و حجر کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں لا یت نشا و انعام الحر مظہور و انعام اللہ یت ظہور اسم اللہ علیہ ان علیہ انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑ دیا ہے عنقریب اللہ انہیں ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا یہ ان کے کچھ رسموں کا اور طریقوں کا ذکر ہے جانوروں کو اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے جیسے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گائے ہے وہ گائے کو چھوڑ دیتے ہیں یا بعض مزار ہیں اولیاء کے اور وہاں پر کچھ جانوروں کو اولیا کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے وہ تو پھر بھی جانور ہی چھوڑا کرتے تھے ہمارے یہاں دیکھیں کہ بعض لوگ اپنے بچے چھوڑ دیتے ہیں اولیاء اللہ کے مزاروں پر آپ نے سنا ہوگا دولہ کے چوہے دولہ کا مزار ہے وہاں پر وہ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں نظر کیا مانتے ہیں کہ بیٹا ہوگا تو ہم کا چوہا بنائیں گے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کو لے جا کر وہاں مجاوروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ مجاور کہتے ہیں دیکھو یہ بالکل چوہے کی شکل بن جائے گا نہیں ہو سکتا خود سے خود چوہے کی شکل وہ اس کو لوہے کا ہیلمٹ پہنا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا سر نہیں بڑھنے پاتا تو عجیب اب نارمل ان کا جسم الانگیٹڈ لمبا سا اور سر ان کا چھوٹا سا پھر وہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں عجیب پاگل جیسے پھرتے رہتے ہیں تو آپ دیکھیں شیطان نے یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے چلو بچہ ختم تو ہو جاتا ہے قتل ہونے میں اس طرح زندگیاں برباد کرنا بچوں کی اور اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بیٹا ہوا ہے یہ شادی کی دین ہے ناوز باللہ کہا جاتا ہے نا پیر بخش کہ پیر نے بخشا ہے اب کچھ اور ان کی یہاں رسومات کا ذکر ہے وہ قالو معافی بتون حاض انعامی خالص لذکورنا و محرم ازوا جنا اور کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں یہ باتیں انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ ان کو دے کر رہے گا جو مشرقین تھے یہ خود کو دین ابراہیمی پر کہا کرتے تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ کر خود ہی کچھ رسمیں گھڑ لی تھیں جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی سنت طریقوں کو چھوڑ کر کچھ خود ساختہ طریقوں کو زیادہ شوق سے اپنا لیتے ہیں اب یہاں ان کی یہ باتیں دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز جو ہے یہ جانور کے جو پیٹ میں ہے تو یہ جب پیدا ہوگا تو خالی یہ مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھا سکتی اب اس کے آگے آپ ایک سوال لگائیے کیا حرج ہے بتائیے کیا حرج ہے اسی طرح ابھی ہم نے پہلے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا حج کے لیے نکلتے تھے اور اپنے گھروں میں کسی کام کے لیے دوبارہ جب داخل ہونا ہوتا تھا تو سامنے سے نہیں آتے تھے پیچھے دیوار پھلانگ کر آیا کرتے تھے تو اب ذرا پوچھیں کیا حرج ہے کیا حرج ہے اس کے اندر کسی کا دل تو نہیں توڑے کچھ کسٹمز ہی تو ہیں ان کے سوشل کسٹمز ہیں کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے اس کے اندر تو اگر ٹھیک ہے تو بتائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کو اس پر اعتراض کیوں ہے اللہ ناراض کیوں ہو رہا ہے پتہ یہ چلا کہ ہم جس چیز کو کیا حرج کے نام پر پوچھتے ہیں اور جب اپنی عقل کے حساب سے اس میں حرج نہیں پاتے تو ہم کہتے ہیں قابل قبول ہے لیکن سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ اللہ نے وہ طریقہ اپنے آپ کو راضی کرنے کا نہیں بتایا اللہ نے یہ طریقہ ہی نہیں بتایا کہ تم یہ کام کرو گے تو میں راضی ہوں گا یہ کیا ہے افطرا اللہ اللہ پر گھڑ لیا یہ کیا ہے خواہشات کی پیروی جس چیز کو خود سمجھا کہ یہ نیکی ہے سمجھ لیا کہ اللہ کی نظر میں بھی نیکی ہے اسی طرح پھر بدعت ایجاد ہو جاتی ہیں یہ ساری بدعت ہیں جن کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین میں مشرقوں نے بگاڑ پیدا کر دیا تھا ان کے ہاں بھی نماز تھی لیکن اس کے اندر بگاڑ تھا حج تھا اس کے اندر بگاڑ تھا انہوں نے ایڈیشنز کر لیے تھے اپنی طرف سے اور یہ ایڈیشن جب آ جاتے ہیں تو یہ دین کو بگاڑ دیتے ہیں ہم نے سورہ معدہ میں پڑھا کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا نعمت کو پورا کر دیا اتمام نعمت بھی ہو گیا اور اکمال نعمت بھی ہو گیا جب یہ چیز مکمل ہو جاتی ہے پرفیکٹ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر کوئی ایڈیشن کرے تو کیا اس کی پرفیکشن میں اضافہ کرے گا نہیں کر سکتا تو دین کے معاملات میں کسی چیز کا ایڈیشن کرنا ناوز بلّہ کریکشن سلپ لگانا کہ یہ چیز اللہ کے رسول بھول گئے بتانی تو چلو ہم کریکشن کر دیتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ تھا فلاں فلاں طرح سے ختم پڑھنا یا فلاں فلاں طریقوں سے نمازیں پڑھنا یہ بھی ایک طریقہ تھا عبادت کا جو ناوز بلّہ اللہ کے رسول بتانا بھول گئے تو چلے ہم کریکشن کر دیتے ہیں تو انہوں نے مشرقین عرب نے مشرقین مکہ نے اسی طرح دین ابراہیمی کے اندر بہت ساری کریکشن سلپس لگا لی تھیں ہوا کیا یہ کریکشن سلپس لگاتے لگاتے جو اصل دین تھا وہ بالکل اس کے نیچے چھپ گیا جیسے آپ دیکھیں نا اب یہ قرآن کی آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں اگر میں اپنے نوٹس اس کے اوپر رکھنا شروع کروں تو کیا ہوگا کہ میرے نوٹس تو آگے آ جائیں گے اور یہ آیات بالکل چھپ جائیں گی تو انہوں نے یہی کیا دین بالکل چھپ گیا اور اسی لیے اسی چیز کو بدت کہا جاتا ہے اپنی طرف سے دین کے اندر ایجادات کرنا اصل شریعت بالکل چھپ جاتی ہے اور ایک پیرل شریعت ایجاد ہو جاتی ہے کرنے کے کام سب پڑے رہ جاتے ہیں جن کاموں کا اللہ کے رسول نے حکم ہی نہیں دیا تھا ان کو سر آنکھوں پر ہم سجانے لگتے ہیں اللہ کا دین اجنبی ہو جاتا ہے اور لوگوں کا بنایا ہوا دین بڑا جانا پہچانا آج آپ دیکھیں بدعت ہمارے یہاں بہت جانی پہچانی بہت قابل قبول انتہائی پسندیدہ اور اصل دین سمجھی جاتی ہیں اور جو بدعت کے خلاف بات کرے اس کی بات اجنبی لگنے لگتی ہے کہتے ہیں کیا نئی نئی باتیں شروع کر دی ہیں پھر بہت ہی برا بھلا کہنا ہو تو کہتے ہیں وہاں بھی ہو گئے ہیں ان حکیم علیم یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے فرمایا ضلوا وما كانوا مهتدين یقینا خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کے بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو جھوٹ گھڑ کر حرام ٹھہرا لیا یقیناً وہ بٹک گئے اور وہ ہرگز راہ راست پانے والوں میں نہ تھے وہ ولدی انشا جنات معروشات وغیرہ معروشات اور وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور پاکستان اور نخلستان پیدا کیے کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے کھانے